لیڈر کون ہماری قوم اپنے لیڈروں سے بہت نالا ہے اس کے نزدیک تمام مسائل کی وجہ کرپٹ نا اہل اور غیر مخلص لیڈر ہیں ہر گفتگو اور ہر تجزیے کی باٹم لائن یہی ہوتی ہے کہ لیڈر بے کردار ہیں اور ان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی اس لیے خیر پھوٹنے کا بھی کوئی امکان نہیں لوگوں کی یہ سوچ ہمارے اس رویے نے بنائی ہے جس کے تحت مسائل کا حل صرف یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کو ہر مسئلے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی تربیت دوسرے انداز میں کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہر مومن اپنی ذات میں ایک لیڈر ہے ہر بندہ مومن کی یہ شدید خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے زیر اثر لوگوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں با کردار بنائے تاکہ قیامت کے دن متقیوں کے ایک لیڈر کی حیثیت سے رب کی بارگاہ میں پیش ہو یہ سوچ انسان کو کبھی بے عمل بد عمل اور مایوس نہیں ہونے دیتی اس سوچ کے تحت جینے والے قومی زوال کے دور میں اپنی اخلاقی اور شخصی ترقی کی نئی راہیں دیکھتے ہیں بے کردار لیڈروں کے درمیان یہ لوگ اعلیٰ ترین لیڈر بن کر اٹھتے ہیں بے عمل اور بدعنوان لوگوں کے درمیان یہ اعلیٰ سیرت اخلاق کے لوگ پیدا کر دیتے ہیں یہ سوچ پھیلتی ہے اور آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں اعلیٰ سیرت و کردار کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جس کے بعد کسی بدعنوان لیڈر کا معاشرے میں پنپنا ممکن نہیں رہتا جبکہ دوسروں پر الزام ڈالنے کی سوچ ذاتی اصلاح کے تمام دروازے بند کر کے انسان کو خود بھی کرپٹ اور بے کردار بنا دیتی ہے وہ برے لیڈروں کو ہٹانے کی بجائے مزید برے لیڈر اور برے پیروکار پیدا کر دیتی ہے بندہ مومن کی زندگی الزام لگانے کے لیے نہیں لوگوں کی تربیت کے لیے وقف ہوتی ہے اسے لیڈروں کا غم نہیں کھاتا کیونکہ وہ خود ایک لیڈر ہوتا ہے ٹی وی اور سکون ٹی وی دیکھنا ایک تفریحی عمل سمجھا جاتا ہے گھریلو خواتین اور بچوں کے علاوہ دن بھر دکان دفتر کاروبار اور بازار کی تھکن کے مارے ہوئے لوگ اپنی ذہنی اور جسمانی تھکان اتارنے کے لیے ٹی وی کو استعمال کرتے ہیں خوشحال لوگوں کے گھروں میں عام طور پر بیڈ روم میں بھی ٹی وی ہوتا ہے اس لیے وہ گھر آتے ہی بستر پر لیٹ جاتے اور ٹی وی کھول کر ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں رات گئے تک ان کا یہی شغل جاری رہتا ہے تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر حالات میں ٹی وی دیکھنے کا عمل سکون دینے کے بجائے انسان کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن جاتا ہے بظاہر ایک انسان ٹی وی پروگراموں سے لطف اندوز ہوتا ہے مگر در حقیقت ٹی وی کے ذریعے سے منتقل ہونے والا ذہنی دباؤ اس کے اعصاب کو بتدریج کمزور کرتا چلا جاتا ہے ٹی وی سے اعصابی دباؤ پیدا کرنے والی پہلی چیز بلند آواز ہے موجودہ دور کے ڈرامے اور فلمیں تاثر کو بڑھانے کے لیے پس منظر کی موسیقی کو استعمال کرتے ہیں ڈائلاگ اور مناظر کی نوعیت کے لحاظ سے یہ موسیقی تیز اور کم ہوتی رہتی ہے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ٹی وی کی آواز کو بار بار کم اور زیادہ کرتا رہے اس لیے لوگ اتنی اونچی آواز کھولنے پر مجبور ہوتے ہیں جس سے ڈائلاگ سمجھ میں آ جائیں اور اس دوران میں تیز اور تکلیف دہ حد تک اونچی موسیقی انہیں جبرن سننی پڑتی ہے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ شور سخت تکلیف دہ ہو سکتا ہے مگر جو لوگ پہلے ہی بازار اور سڑکوں پر دن بھر نوائز پولوشن کا شکار رہے ہوں ان کے لیے تو یہ شور زہر قاتل ثابت ہوتا ہے لوگ اس شور کو تفریح کی خاطر گوارا کرتے ہیں مگر کئی برسوں میں جا کر یہ انسانی اعصاب کو شکست و ریخت میں مبتلا کر دیتا ہے جو آخر کار مختلف ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے انسانی اعصاب پر ٹی وی کا دوسرا حملہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میڈیا شوبز کھیل اور خبروں وغیرہ کی شکل میں جو کچھ نشر کرتا ہے وہ ہمارے جذبات کو عام معمولات زندگی سے کہیں زیادہ فعال کر دیتا ہے اسپورٹس چینل پر کھیل میں ہار جیت کے سنسنی خیز لمحات نیوز چینل پر نشر ہونے والی جنگ اور بدمنی کی خبریں فلم و ڈراموں کے خوف دہشت سسپنس غم و علم وغیرہ سے بھرپور مناظر جذبات پر غیر معمولی درجے میں اثر انداز ہو کر اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالتے ہیں اکثر لوگوں میں یہ مناظر فوری طور پر تو کسی نقصان کا باعث نہیں ہوتے لیکن ایک طویل مدت میں یہ مضبوط اعصاب کے لوگوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں جذبات پر اثر ڈالنے والے ایسے ہی مناظر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اخلاقی طور پر ناپسندیدہ ہوتے ہیں لیکن لوگ ایسے مناظر اور ناچ گانوں کو شوق سے دیکھتے ہیں لیکن ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اخلاقی طور پر ان کا دیکھنا ٹھیک نہیں اس لیے ضمیر کی طرف سے ایک دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک طرف خارج سے آنے والا جذباتی دباؤ جب اس اندرونی دباؤ سے ملتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے انسان کے اعصاب کو متاثر کرتا ہے اس طرح بظاہر مزے فراہم کرنے والی ایک چیز زہریلی گیس کی طرح انسان کے اعصاب کو کھلا دیتی ہے ٹی وی کا ایک اور اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سے پروگراموں کے عادی ہو جاتے ہیں وہ ہر مصروفیت اور کام کو چھوڑ کر انہیں دیکھتے ہیں جس کے بعد ان کاموں کو کرنے کا وقت نہیں رہتا یا پھر انسان انہیں ٹھیک طرح نہیں پورا کر پاتا یہ چیز دیگر نقصانات کے ساتھ ایک نوعیت کا ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہے ٹی وی کے ذریعے دباؤ پیدا ہونے کی ایک اور شکل یہ ہے کہ لوگ گھر آ کر اپنا بیشتر وقت اسی کام میں گزار دیتے ہیں جس کے بعد وہ بہت سی ایسی چیزیں ترک کر دیتے ہیں جو دن بھر کی تھکان اور دباؤ کو دور کرنے والی ہیں بیوی بچوں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا دوستوں سے گفتگو اچھا مطالعہ اور چہل قدمی وغیرہ جیسی چیزیں جو انسان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت کے لیے بے حد ضروری ہیں زندگی سے خارج ہو جاتی ہیں ان کے علاوہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر اور خود احتسابی کا عمل جو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے معمولات میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتا یہ سب چیزیں مل کر رفتہ رفتہ انسان کو ذہنی اور اعصابی تھکان کا شکار کر دیتی ہیں جس کے بعد لوگ بہت سی عمومی اور سنگین بیماریوں کا آسانی سے نشانہ بن جاتے ہیں آج کل بیماریوں کی کثرت کی جہاں کچھ اور وجوہات بھی ہیں وہی اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ٹی وی نے انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیا ہے جس کے نتیجے میں انسانوں کی قوت مدافعت بہت کمزور ہو گئی ہے اور وہ بآسانی بیماریوں کا نشانہ بن جاتے ہیں ٹی وی دار جدید کی ایک بڑی نعمت ہے مگر یہ عقل مندی نہیں کہ اس نعمت کے غلط اور بیجا استعمال سے اسے اپنے لیے باعث زحمت بنا لیا جائے خدا کے لیے مردانہ اسلوب دور جدید میں مرد اور عورت کی برابری کا مغربی تصور دنیا بھر میں عام ہو رہا ہے اس تصور کے تحت اکثر یہ سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ مذہبی صحائف میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ مذکر کا سیگا کیوں استعمال ہوتا ہے یعنی انگریزی میں ہی اور اردو میں وہ چاہتا ہے وغیرہ یہ سوال ایک فطری سوال بھی ہے جو بڑے ہی نہیں بلکہ معصوم بچے بھی اٹھا دیتے ہیں اس معاملے میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مرد ہیں اور نہ عورت لیکن انسانی زبانوں کی مجبوری ہے کہ ان میں جب بھی کلام کیا جائے گا تو کسی ہستی کے متعلق مرد یا عورت کے سیغے میں بات کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل کیا تو اپنے لیے مردانہ سیگا اختیار کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت کوئی کم تر مخلوق ہے جس کی نسبت کرنا بھی اس نے پسند نہیں کیا اس بات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں انسانوں سے ہے انسان دیکھتے ہیں کہ عورت صنف نازک ہے مرد نہ صرف جسمانی طور پر عورت سے طاقتور ہوتے ہیں بلکہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک سماج میں ہمیشہ مردوں کو غلبہ حاصل رہا ہے دنیا بھر کے صدر وزیر اعظم اداروں کے سربراہ وغیرہ آج بھی زیادہ تر مرد ہوتے ہیں مردوں کے ساتھ غلبے کی اس نسبت کی وجہ سے یہ نامناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے مونس کا سیگا استعمال کیا جاتا اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے بنیادی تعلق مالک اور آقا کا ہے یہ تعلق غلبہ چاہتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نسوانی سیگوں کے بجائے مردانہ اسالیب کا انتخاب کیا اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں کہ عورتیں اس کی نگاہ میں کوئی کم تر حیثیت رکھتی ہیں خدا کے لیے مردانہ اسلوب کا اختیار کیا جانا یہ نہیں بتاتا کہ خدا مرد ہے بلکہ یہ بتاتا ہے کہ وہ انسانوں کا مالک ہے اور ہمیشہ غالب رہنے والی ہستی ہے پہلی شکست کچھ عرصے قبل ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی ایک دوسرے خاندان میں ہوئی شادی کے دوران میں ان کی ساس کو ان کے گھر والوں سے کچھ شکایات پیدا ہوئیں جس کا اظہار ان کے تلخ رویے سے ہوا مگر اس کے جواب میں ان کے گھر والوں نے بہت صبر اور تحمل سے کام لیا ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا بلکہ ان کی توقعات سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے میں لڑکی کے گھر والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا انہوں نے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگ لی یوں جس کہانی کا انجام ہمارے معاشرے کے عام رویے کے مطابق طلاق اور زندگی بھر کی گھریلو ناچاکیوں پر ہونا چاہیے تھا وہ معاملہ ایک بہت اچھے انداز میں طے ہو گیا انسانی زندگی کا اصول ہے کہ جب برائی کا جواب برائی سے دیا جاتا ہے تو شر بڑھتا چلا جاتا ہے خاص کر رشتے نعتوں میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش میں آخر کار اینٹ و پتھر اور رشتہ و ناتا سب ٹوٹ جاتے ہیں اور تمام فریق ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزرتے ہیں اس کے برعکس اگر ابتدائی میں اعراض اور درگزر کا راستہ اختیار کیا جائے تو تھوڑی تکلیف اٹھا کر نہ صرف ایک تباہ کن صورتحال سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلکہ دوسرے فریق کو بھی اس کی غلطی کا احساس دلایا جا سکتا ہے تاہم ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں اس کے لیے انسان کو اپنی انا کو کچلنا پڑتا ہے انتقام لینے کی قدرت کے باوجود معاف کرنا ہوتا ہے دوسرے کی برائی پر صبر کر کے اسے الاؤنس دینا ہوتا ہے اپنی پہلی شکست کو حوصلے سے جھیلنا ہوتا ہے یہ کام مشکل ہے مگر اسی کے بعد انسان دنیا اور آخرت میں بہترین نتیجہ دیکھتا ہے دنیا میں بھی لوگوں کی نگاہ میں بڑا مقام پا کر اور آخرت میں خدا کی رحمت حاصل کر کے دل کے غریب مذہب اور ادب کی تاریخ میں جو خطبے لافانی شہرت اور غیر معمولی تاثیر کے حامل ہیں ان میں سے ایک متہ کی انجیل میں آنے والا پہاڑی کا وہ خطبہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ابتدائی زمانے میں ارشاد فرمایا تھا اس خطبے کا آغاز جس جملے سے ہوتا ہے وہ یہ ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے متا تین عام طور پر اس جملے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے غریب لوگوں کو ایک عظیم خوشخبری دی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل یا روح کے غریب پور ان اسپرٹ کے الفاظ ایک زیادہ وسیع تر حقیقت کا بیان کرتے ہیں دل کا غریب وہ شخص ہوتا ہے جس نے خالق کائنات کی بے حد عظمت کے مقابلے میں اپنی کلی بے کسی کو دریافت کر لیا ہو جس نے اپنے مالک کی بے پناہ قدرت اور عظمت کے مقابلے میں اپنے عجز کو سمجھ لیا ہو جس نے یہ جان لیا ہو کہ وہ اپنے مالک کی بے پایا عنایات کے جواب میں اسے کچھ بھی پیش نہیں کر سکتا جس کی روح اور جس کا دل اپنے آقا کی رحمت کے احساس سے اس طرح سرشار ہو کہ وہ سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھے کہ اس نے رب کے لیے کچھ نہیں کیا ضروری نہیں کہ ایسا انسان مالی طور پر غریب ہو لیکن وہ دل کا غریب ضرور ہوگا جس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ لہجے میں نرمی انداز میں توازو اخلاق میں حسن اعمال میں اخلاص رویے میں ترگزر اور مخلوقی خیرخائی آ جاتی ہے وہ سانپ کی طرح ہوشیار لیکن کبوتر کی طرح بے ضرر ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد خدا کی جنت کے لیے جینا اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا ہوتا ہے یہ چیز اگر ایک دولت مند میں ہو تب بھی وہ دل کا غریب ہے اور اگر ایک غریب میں نہ ہو تب بھی وہ اس خوشخبری کا حقدار نہیں تین سطحیں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی ہے اس کو دیکھنے کی تین سطحیں انسان نے دریافت کی ہیں پہلی سطح وہ ہے جو انسانی آنکھ سے نظر آتی ہے یہ جمادات نباتات اور حیوانات کی دنیا ہے اس دنیا میں آسمان اور زمین ہے شہر اور جنگل ہیں میدان اور پہاڑ ہیں سمندر اور صحرا ہیں اس دنیا میں بے پناہ تنوع ہے رنگینی ہے حسن ہے اور وہ سب کچھ ہے جسے ہم شب و روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور مبہوت اور حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اس دنیا میں خدا ہر لمحہ اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے وہ اپنی خلاقیت ربوبیت علم حکمت قدرت اور رحمت کے نمونے شب و روز لوگوں کو دکھاتا ہے کائنات کی دوسری سطح وہ ہے جو بڑی بڑی دور بینوں سے نظر آتی ہے یہ دنیا ستاروں اور سیاروں کی دنیا ہے ختم نہ ہونے والے فاصلوں اور ان گنت کہکشاؤں کی دنیا ہے روشنی اور آگ کے سورجوں اور اندھیروں اور تاریکی کے خلاؤں کی دنیا ہے یہ دنیا اتنی بڑی اور اتنی ہیبت ناک ہے کہ اس کے تصور ہی سے انسان لرز اٹھتا ہے اس دنیا کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورج جیسے عظیم وجود کو ساحل سمندر پر پڑا ریت کا ایک حقیر ذرہ تصور کر لیا جائے تو ذرے کی جسامت کا اگلا ستارہ تیس کلومیٹر دور پایا جائے گا اس کائنات میں اتنے ہی ستارے ہیں جتنے دنیا کے تمام ساحلوں پر ذرات ہوتے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ یہ دنیا خدا کی بے کراں عظمت اور اس کی بے حد قہاریت کا مظہر ہے یہ اس کی بادشاہی کا بیان ہے اور اس کے عزیز اور مقتدر ہونے کا نشان ہے یہ دنیا انسان کو بتاتی ہے کہ پروردگار عالم نے جس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور جس کی وسعت وہ آسمان و زمین کے برابر قرار دیتا ہے اس کی تیاری بھرپور طریقے سے جاری ہے یہ ختم نہ ہونے والی کائنات انسانوں کو اطمینان دلاتی ہے کہ ان کے مالک نے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر تیار کر رکھا ہے آج کا انسان جانتا ہے کہ ایک وقت میں ہماری جنت نظیر زمین بھی اس کائنات کی طرح ڈھنڈار اور بیکار تھی مگر آج سرسبزی حسن اور شادابی کا شاہکار ہے اسی طرح اس کائنات میں ہر لمحہ جب ایک نیا ستارہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی نئے نیکوکار کے اجر کا بدلہ ہوتا ہے پروردگار آہستہ آہستہ اس کو بھی جنت بنا دے گا یہاں تک کہ روز قیامت برپا ہوگا اور نکوکار اپنے اس اجر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کائنات کی تیسری سطح وہ ہے جو خوردبین یعنی مائکروسکوپ کی آنکھ سے نظر آتی ہے یہ دنیا خلیات بیکٹیریا اور ایٹم کی دنیا ہے یہ وہ دنیا ہے جس سے خدا نے پہلی دو دنیاؤں کو تخلیق کیا ہے یہ دنیا بھی اپنے اندر کچھ کم عجوبے نہیں رکھتی یہی عجوبہ کیا کم ہے کہ انسان نظر نہ آنے والے خلیات کے مجموعے سے بنا ہے عناصر آنکھ سے پوشیدہ رہنے والے ایٹموں سے بنے ہیں پھر ان ایٹموں کا تجزیہ کرتے چلے جائیں تو اندر سے ایک جیسے ذرات یعنی الیکٹران اور پروٹون وغیرہ نکلتے ہیں ان کی ترتیب میں معمولی تبدیلی سے کائنات کا ہر تنوع اور تخلیق وجود میں آتی ہے اس دنیا میں خدا باریک بھی ہیں لطیف و خبیر ہے حی و قیوم ہے سمیع و بصیر ہے اور دلوں کا حال جاننے والا علیم بذات الصدور ہے یہ دنیا انسان کو اس علیم و خبیر ہستی کے حضور پیشی کا احساس دلاتی ہے اس دنیا میں انسان دیکھتا ہے کہ خود اس کا اپنا وجود کتنی حقیر اور بے وقت چیز سے جنم لیتا ہے وہ ایک سے دوسرے مرحلے تک گزرتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا آدمی بن جاتا ہے پھر یہ انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزر کر موت سے ہمکنار ہوتا ہے مگر اس کی پہلی تخلیق اسے یہ پیغام دے چکی ہے کہ وہ اگر پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے تو دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے اور بلا شبہ وہ دوبارہ پیدا ہوگا اس روز اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا اسے اپنی سیرت اور کردار کو محاسبے کے لیے پیش کرنا ہوگا آج انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ ان تین سطحوں پر خدا کی صفات کو دیکھے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھال لے ایمان کو معرفت اور علم کو عمل میں ڈھال لے جس نے یہ کیا وہ ختم نہ ہونے والی کائنات کی ختم نہ ہونے والی نعمتوں میں بسایا جائے گا اور جو یہ نہ کر سکا وہ ابد تک اپنی بد نصیبی پر ماتم کرتا رہے گا لیڈرشپ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اجتماعیت کے شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے اس شعور کا نتیجہ ہے کہ وہ گھر اور خاندان بناتے تنظیموں اور اداروں کی صورت گری کرتے قوم اور معاشروں کو وجود بخشتے اور ملک اور ریاست کی تشکیل کرتے ہیں ان کی اجتماعیت کا یہ شعور ان کی طاقتوں کو مجتمع کرتا اور انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ کم تعداد اور وسائل میں ہونے کے باوجود مشکل حالات پر قابو پا کر ان مقاصد کو حاصل کر لیں جنہیں وہ تنہا کسی صورت بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے اجتماعیت کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ انسان اپنے درمیان میں سے کسی شخص کو قیادت کے منصب کے لیے چنیں جو ان کی منتشر انفرادیت کو اپنی شخصیت اور فیصلوں کے ذریعے سے ایک اجتماعی شکل دے سکے یہ ظاہر ہے کہ ایک بلند اور اعلی مقام ہے جو ہر کسی کو نہیں مل سکتا وقت اور حالات گرچے بہت سوں کو لیڈر کے مقام پر پہنچا سکتے ہیں مگر یہی وقت اور حالات کچھ عرصے میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کون حقیقی لیڈر ہے اور کون محض قسمت کی کرم نوازی کی بنا پر اس مقام پر پہنچا ہے تاہم اس عرصے میں وہ لیڈر اپنے ساتھ اپنی قوم ملت اور مقتدیوں کی بربادی کا سامان کر چکا ہوتا ہے اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک حقیقی لیڈر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں تاکہ صاحبان شعور لیڈر کا انتخاب کرتے اور اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہوئے درست فیصلہ کر سکیں ایک حقیقی لیڈر عام لوگوں سے کئی اعتبار سے بلند اور برتر جگہ پر کھڑا ہوتا ہے لیکن ان میں سب سے اہم چیز اس کی اخلاقی حیثیت ہوتی ہے لوگ کسی اعلی مقصد کے لیے ایسے کسی آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتے جس کی اخلاقی سطح انہیں اپنی ذات سے پست محسوس ہو اگر ایسا کبھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مفادات اور تعصبات نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہے نہ کہ کسی اعلی و ارفا مقصد نے اعلی اخلاقی شخصیت کے علاوہ بھی لیڈر کئی دیگر پہلوؤں سے عام لوگوں کو متاثر کرتا ہے وہ لوگوں کو اپنی گفتگو وجاہت اخلاق و سیرت علم و شخصیت طاقت و ذہانت گاڈ گفٹڈ اور اقتصابی صلاحیتوں کی مدد سے متاثر کرتا انہیں اپنا بناتا اور کسی اعلی مقصد کے حصول کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے وہ ان کے مشورے اور تنقیدیں تحمل سے سنتا اختلافات کو رفع کرتا اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے اس کی یہی خصوصیات بہترین صلاحیت کے حامل لوگوں کو اس کے ارد گرد اکٹھا کر دیتی ہیں اور پھر ان کی صلاحیتوں وسائل اور توانائیوں کو مجتمع کر کے وہ اجتماعی مقاصد کو حاصل کرتا ہے لیڈر کی ایک اور بنیادی خصوصیت مشکلات میں حوصلہ برقرار رکھنا اور دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے لیڈر پر حالات دوست دشمن سب یکساں طور پر دباؤ ڈالتے ہیں ایسے میں اگر اس میں حوصلہ اور برداشت نہ ہو تو حالات اس سے غلط فیصلہ کرا دیتے ہیں مخالفین اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے اور دوست نامناسب اقدامات سر انجام دلوا دیتے ہیں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈر حالات پر گہری نظر رکھتا ہو متعلقہ شعبے کا پورا علم رکھتا ہو اس میں تجزیہ و تحلیل کی بھرپور صلاحیت ہو اپنے مقاصد اور ان کے حصول کے طریقہ کار کے بارے میں اس کا ویژن بالکل واضح ہو لیڈر کی ایک اور خصوصیت صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے لیڈر کا اصل کام فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلے کرتا ہے اور یہی فیصلے لوگوں کی تقدیر بناتے ہیں درست فیصلوں کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں نہ کہ رجحانات مفادات خواہشات اور جذبات کے مطابق ٹھیک فیصلے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر ہوتا ہے ٹھیک وقت وہ ہوتا ہے جب متوقع فائدہ زیادہ سے زیادہ اور نقصان کم سے کم ہو کیونکہ ہر فیصلے میں کچھ نفع ہوتا ہے اور اس کی کچھ قیمت ہوتی ہے ٹھیک وقت کا علم حالات اور لوگوں کے بارے میں باخبر رہنے کی اس صفت کا نتیجہ ہے جو انسان کو مستقبل میں دیکھنے کی نگاہ عطا کرتی ہے چنانچہ باخبر رہنے کے لیے اسے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرنے چاہیے فیصلہ غلط ہو جائے تو ایک حقیقی لیڈر ذمہ داری قبول کرتا ہے مگر اسے اپنی کمزوری کا تاثر کبھی نہیں دینا چاہیے کمزور لوگ کبھی لیڈر نہیں بنتے اصل چیز یہ ہے کہ وہ تجزیہ کر کے غلط فیصلے کی وجہ بننے والے اسباب کا تعین کرے اور ذمہ دار لوگوں کو تنبیح کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لوگوں کی کمزوریوں کی رعایت کرنے ان سے چشم پوشی کرنے اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے لیڈر انسان ہوتا ہے مگر عام انسان نہیں ہوتا وہ منتظم اور مینیجر بھی نہیں ہوتا وہ اعلی کردار متاثر کن صلاحیتوں صحیح اور غلط کی تمیز صبر اور حلم اور حوصلہ بندی کے اوصاف کا مجموعہ ہوتا ہے یہی چیزیں لیڈر کو لیڈر بناتی ہیں استقامت میرے پاس اکثر لوگ ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں وہ یہ کہ اچھائی کے کسی کام کو شروع کرنے کے بعد وہ استقامت کے ساتھ اس پر قائم نہیں رہ پاتے وہ نیکی کا ایک کام جوش و خروش کے ساتھ شروع کرتے ہیں مگر تھوڑا عرصہ نہیں گزرتا کہ ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی جس نیکی کا آغاز انہوں نے کیا تھا وہ بھی کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے یہ مسئلہ کسی ایک انسان کا نہیں بلکہ انسانی سرشت کا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا صورت آیت 115 قرآن کی یہ بات اس حقیقت کا بیان ہے کہ انسان عہد اور ارادہ کر لیتا ہے مگر جب اس کی توجہ دوسری طرف مبزول ہوتی ہے تو وہ پرانی بات کو بھول جاتا ہے یہی چیز انسان کے عزم و استقامت کو توڑ دیتی ہے اس مسئلے کا حل بار بار عزم و ارادہ کرنا ہے یہ عزم ظاہر ہے کہ خود پیدا نہیں ہوتا خارج کی کسی تلقین سے آتا ہے اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اسے ایک یاد دہانی قرار دیا ہے چنانچہ قرآن بار بار انسانوں کو صبر و استقامت کی تلقین کرتا ہے صبر صرف غم برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ ہر طرح کے حالات میں اپنے موقف اور عمل پر جمے رہنے کا نام ہے انسان جب بھی کوئی نیک عمل اختیار کرتا ہے تو فطری طور پر کچھ عرصے میں اس کی دلچسپی اس عمل کے ساتھ کم ہو جاتی ہے یا حالات اس عمل کے لیے سازگار نہیں رہتے ایسے میں قرآن پاک کی صبر و استقامت کی تعلیم کو یاد رکھنا چاہیے عمل چاہے تھوڑا ہو مگر مستقل مزاجی کے ساتھ ہو تھوڑا انفاق تھوڑے نوافل جب عمر بھر کیے جاتے ہیں تو بہت ہو جاتے ہیں بہت سارا عمل چند دفعہ کرنا کبھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا خدا کے ہاں معتبر عمل وہ نہیں جو چند دفعہ کیا جائے معتبر عمل وہ ہے جو چاہے کم ہو مگر عمر بھر پابندی کے ساتھ کیا جائے